ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسلنا ومخرجنا من الظلمات الى نور محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل مرجة هو موليها فاستبقوا الخيرات وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له الذين تدعون من دون الله لهم لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلقهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه دعوة الطالب والمطلوب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري أمني أمني أمني أمني أمني أمني أمني أمني أمني أمني پرانے مسلم چادر بہاؤ مطالعہ کیا جائے اولاد کے لیے بھی بنا دو یہ بھی بنا دو پلان کرو کرو یہ ساری یہ بتاتی ہیں کہ انسان میں کوئی مقصد ہوتا ہے اب یہ آگے وہ دنیا ہے یا دین یہ پھر آگے چلتی میں مذہب شامل ہو جائے لیکن صرف جو ہمارے یہاں ایسکس کے اوپر بات ہوئی اخلاقیات انسان کے لیے کیوں بنایا جائے اخلاقیات اور کیوں قوانین بنائے گئے جب آپ ان کو مانتے ہیں وہ ترقی آپ کا ہے تو پھر آپ اسے اضافی قوانین میں کیوں باندھتے ہم باندھے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھیجا ہے اللہ نے پیدا کیا دادا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ڈوز اینڈ ڈونٹ یہ کرو یہ نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں قانون کرے کہ قانون بنانا نہیں بلکہ ہم کو پہنچانا بھی ہے کہ بھائی یہ قانون ہے اگر اگلے کا چالان ہو تو معلوم ہے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جن جو مانتے ہی نہیں کہ انسان کو نے پیدا کیا یا اللہ نام کی کوئی ہستی ہے نہیں وہ ان قوانین کے لیے کیا جسٹیفکیشن دیتے ہیں کہ کیوں بنایا کرنا یہی ہے کسی انسان اور حیوان میں فرق اب کیا فرق ہے حیوان کی وہ تعریف کرتے ہیں یعنی وہ ڈیفینیشن جو کرتے ہیں تاریخ سے مراد یہ ہوئی دے یعنی animal mode word certain and but they don't will be then ان کی خواہش نہیں ہو وہ کیا کہنا یہ پرانے انہیں لے آتا کہ خواہش ہوئی بہتر بیٹھتا لیکن کہیں سے چلنا کسی مقصد کے لیے چلنا اماؤں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے دعائیں میں نہیں جمع کرا کر گولی لا کے میں شہید ہو ہے کہ یہ خود مرنے جا رہا مرنے کی تیاری کر کے جا رہا یہ حیوان نہیں حیوانات وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے جو موت کی تمنا نہیں کرتا وہ کیا ہے ظاہر ہے خدا کا کالا نام اللہ تعالیٰ کے they are just like capital مواشی ہیں یہ لوگ کھاتے پیتے بچے پیدا کرتے ہیں کسی دن مار جاتے بالوں ابن یہ اس لیے ان سے گئے گزرے ہیں ان سے پوچھنا کتنے نہیں ان سے پوچھا جائے ان کو بتایا گیا کہتے they have and and but they have no purpose ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں پیدا ہوتے اور مر جاتی ہے دو ہینڈ ابتدا ہے دو نقطوں کے درمیان زندگی ہوتی ہے نا انسان یا حیوان پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے انسان اور حیوان بنانے والی جو چیز ہوتی ہے وہ درمیان کا بہیویئر ورنہ انسان بھی پیدا ہوتا ہے حیوان بھی پیدا ہوتا ہے انسان بھی مرتا ہے حیوان بھی مرتا ہے دے ہیو نو پرپز زندگی کا مقصد اور انسان کی زندگی کا مقصد کل ایچ ون ہے ہر بندہ اپنے اندر ایک اس نے ہدف بنایا وجہ وجہ کہتے کہتے جس طرح آدمی کا چہرہ ہو ہر آدمی کا قبلہ ہے اپنا جس کی طرح وہ دوڑ رہا کسی کو بتا سکے یا نہ بتا سکے سے سے پوچھو بھائی کیا کیا آپ آپ یہاں یہاں آئے ٹارگیٹ کا بچی وہ گاڑی کے کے پیسے بنانے شروع واپس واپس واپس کوئی کوئی کہتا کہتا جی بس بس کر کر دے جاتا جاتا ہوں ہوں جی قرضہ اوپر جائے ہر آدمی نے اپنا اپنا جو تعلیم حاصل لے جی بچہ ہو پھر میں جاتا ہوں ہر آدمی نے اپنے اندر ایک جیسے وہ ٹائم بند وقت فکس کیا ہوا ہوتا ہر بندے اپنا الگ بات ہے کہ کے تھوڑا سا آگے چلا لیتا اس کو لیکن بات انسان کا کوئی پرپز ہوتا کوئی مقصد ہوتا حیوان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا پھر انسانوں میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں اب جا کے انسان اور عام انسان اور ایک مسلمان انسان میں جو فرق عام انسان کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے بچ جفیس کرے کوئی ایسا بائی پاس ہو کہ بندہ مرے بغیر نکل جائے آپ کو پتا نہیں شہروں کے بعد ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے بائی پاس بنا دی یعنی گزرا والا اندر نہیں جانا بارو بار نکل جاؤ پنڈی اندر نہیں جانا بارو بار نکل جاؤ بندہ کہتا ہے کہ یہ بہت والے شہر سے ہو کے نہ جانا پڑے پنڈی بارو بار اگر مل جائے اور یہ رستہ کوئی نہیں علیہ السلام کو بھی مرنے کے لیے واپس آنا پڑے فرمایا دنوں موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ آ پہنچتی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کو اوائڈ کرنا چاہتا موت آر کو ہے موت کڑوی ہے یا میٹھی ہے you have to go through تمہیں اس پل کے نیچے سے آپ جانا ہی جانا لیکن مسلمان کے عجیب شان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جہاد نہیں اور جہاد کی تمنا بھی نہیں وہ مناسب کی موت مرتا اس کی موت نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبے کا ہوتی جنت اس کے دور میں جب اللہ تعالیٰ تمام نین سے ادا کر دیں گے تو اس کے بعد اور کچھ چاہیے پھر کچھ نہیں چاہیے پھر بھی چاہیے اس وقت کہے گا اللہ میں پلٹ کے دنیا میں جانا چاہتا ہوں تیری راہ میں پڑنا کیا مزہ ہے اس کے اندر یعنی حیوانات اور انسانوں میں انعام انسان نما حیوانات جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں سارے آردن ان کے انسانوں والے ہیں نام بھی انسانوں والا رکھا ہوا ہے لیکن اللہ کہتا ہوا ہے یہ دو ٹانگوں پر چلنے والے حیوانات مویشی ہیں کیوں دے ہیو نو پرپز مقصد دنیا میں تو آ گئے تھے اور سزا لے جائے گی تو چلے جائیں کیوں آئے تھے کس نے بھیجا تھا ہماری یہاں حیثیت کیا ہے مرنے کے بعد کیا ہونا کوئی سروکار کوئی پرپز نہیں ہوتا مرتے بھی لیکن اچانک سے ظاہر سامنے آ جاتا چلو انکار ہو جاتا اخر زمان کو تھا کم نکالو بل ملا کا تو بات سے تو ہے جیم پر اس نے آخر دیتا ہے اخر زمان ان سے بات کی جاتی ہے سمجھا ہوا تھا ہمیں نہیں پتا یہ تمہیں کرم دی گئی چودار دی گئی یہ تمہاری نہیں تھی ایسے جیسے ساٹھ روپئے کو کسی کو کھڑا کرنے کی بہت گاڑی سے بات بات کی جاتی ہے اترو سب کے سامنے بےزتی ہو رہا ہے مومن خود جا سکے میری ہے دوسری بات یہ کہ ایسے اندر انسانی نقطہ نظر کری جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ وہ صرف انسان کی اچھی سے بات کریں حوال اور انسان میں فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ جس انسان کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے وہ انسان نہیں اور جس کے ذہن میں آئیڈیل ہے اور وہ اس آئیڈیل کے لیے محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا جہاد نہیں کرتا وہ ہے الفاظ it is quite sufficient to see that man must regard and other as soldier of the ideal تو ایسے ذہن میں رکھا ہوا نا ہماری ساری محنت ساری صلاحیتیں سارا پیسہ ساری کے لگنا ضروری یہ ان کا نقطہ نظر ہے میں قرآن نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھوں don't who fail to struggle for it for their idea don't who fail to struggle for it market یہ ہے ہوتا آئیڈیل ہے اس کے لیے اب یہ آئیڈیل الگ الگ ہو سکتے ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں اللہ کی راوت ہو پہلے یہ دیکھو کہ اس کے ذہن میں آئیڈیل کیا ہے دنیا جمع کرنا کرنا اب آپ اس کو کہتے ہیں سود جو ہے یہ غلط چیز ہے سود گنا ہے گنا اور ثواب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے آئیڈیل کو سپورٹ کرے سرو یور آئیڈیل جو آپ کے آئیڈیل کی خدمت کرے اس کو پروموٹ کرے وہ نیکی ہے اور جو اس کی راہ میں ہائل ہو وہ گناہ نے جنگل میں جانا ہے جو چیز ہمیں جنگل میں جانے سے روکے وہ کیا ہے گنا ہے جو ہمیں جنگل کے قریب کر کے روکے نیکی ان کا آئیڈیل پیسہ ہے جو پیسوں کو زیادہ کرے وہ نیکی ہے جو پیسے کو کم کرے وہ زکات ان کے نزدیک سود ان کے نزدیک سواد پیسہ زیادہ کر دیتا ہے پہلے یہ کہنے سے پہلے کہ یہ سود یہ ہے یہ دیکھو کہ جو اگلا بیٹھا ہوا مریض تمہارے سامنے کا آئیڈیل کیا ہے وہ جنت میں جانا بھی چاہتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا ایسے کسی بندے کو اپنی سیٹ پوٹ کرنے کے لیے اٹھا کے پھینک دیا گاڑی کے اندر رکھ کے میری گاڑی جو ہے وہ فل ہو جائے یہ نہ پوچھا کے ساتھ جانا تھا چار کی سواری کو پشاور والی گاڑی اٹھا کے ڈال دیا مسئلہ یہ کہ جو آگے بیٹھا اسے پوچھو تو صحیح آئیڈیا کیا پہلے آئیڈیا دو پہلے آئیڈیا اس کا بدلی کر دو جب آئیڈیا بدلی ہو جائے گا اللہ کی رضا اس کا آئیڈیا بن جائے گی اب جب تم کہو گے اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ فوراً چھوڑ دے اب جب تم اسے کہو گے کہ اللہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ فوراً اس کی کر لے پہلے اس کے اندر وہ فائل تو بناؤ اب تمام انسان جیسا کہ وہ کہہ رہا کہ اپنے آئیڈیل سولجر ہیں سپاہی ہوتے جو ان کے ذہن میں اس کے لیے باغ اس کے لیے رنگ جگہ ہوتے ہیں اس کے لیے شفٹیں لگتی ہیں یہ پلاننگ کرتا ہے جہاد کرتا اس کو بڑے بڑے دھیرج سے کام لیتا ہے بڑے بڑے مسائل برداشت کرتا اس کے لیے اور اس کے لیے بھی قرآن خبر سب رات استعمال ہوتے کاغذ کے کہتے ہیں ان کا دل ہونا اچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بھٹکا کے لے جانے والے تھے ان اٹ سیمز کا لگتا ہے وہ ماں کا یا فالون گائےوں نے دبا کر دی مگر اللہ کہتا کہ لگتا نہیں تھا کہ دبا گے وہ وبا کا یا فالون کو کرنے والے لگتے نہیں ان کا یوں لگتا تھا لا دل نا آگرہ سنا کے یہ یقیناً ہمیں ہمارے علاموں سے بھٹکا کے لے جائیں گے ایسی ایسی سپر دلیل دیتے تھے اگر کیا نہ ہوتا لڑنا صبر نہ آ رہی اگر ہم پکے جمے ہوئے نہ نا اپنے بتوں پر یہ ہم دلیل کے ذریعے کار ملے گئے تو انہوں نے بھی کیا لاتے سوال کیا ہے صبر نہ اس لیے فرمایا یا آ منسے رو و سارے رو دونوں کا مسئلے صبر یا دینا آ منسے رو ایمان والا صبر کرو و سارے اور صبر میں کافروں سے آگے نکل جاؤ کافر سے صبر کر وہ بھی ڈٹا ہوا مومن کو بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے تو وہ یہ دے دیں گے وہ یہ دے دیں گے وہ کہتا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے جو میرے رب کے یہاں ہے مجھے وہی چاہیے یہ خبر ہے کہ نقد مل رہا ہے اور وہ ادھار کے بعد جیسے کہتا ہے کہ نقد نہیں بیچوں گا میں نے ادھار دینی اور یہ بہت صبر کی بات ہے فرمایا اللہ بل تحبون العاجلہ تم تو نفس کو پسند کرتے ہو ہمارے یہاں نہیں کہتے نو نفس چنگے تیرا ادھار مند ہے یعنی نو روپے اگر مل جائے نفس تو اس چیز کو بیچ دو تیرا کے ادھار سے نہیں بیچ اور وہ بندہ کہتا جی میں نے نفس نہیں بیچ میں نے ادھار پہ دے دینا یہ بھی خبر ہے کہ نہیں اور یہ کہتا کہ مجھے وہ رنگ والی ساری وہاں والی ہو رہی مجھے یہاں والی ہو رہے وہ جگہ اس نے اس پر خبر کیا ہوا کہ مجھے صرف دنیا چاہیے ہے تو نقد ہے کون مرے گا سر پتا نہیں کتنے سال قبروں میں پڑے رہیں گے پھر اٹھیں گے وہ بھی اگر اٹھے تو کون جیتا ہے تیری ضرورت ہونے کا یہ نہ سنو انہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے میں چھوڑ دیا اور مومن نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں چھوڑ دیا وہ کار سے میں یش تھی اس نے اپنے آپ کو دنیا کے بدلے میں بھیجا مومن اپنے آپ کو اللہ کے لیے اب جب آئیڈیا کسی کا اللہ اللہ کا دین اللہ کی رضا تو پھر اسے ایتھکس کے اس ٹول کے تحت بھی سپاہی بن جانا چاہیے اپنا باقی سارے کام ضمنی ہوں گے جن میں بھی ہو سکتا لیکن وہ جو آئیڈیل ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے ہم نے دین کو بنا لیا ہابی یا سائڈ بزنس کے کبھی موڈ ٹھیک ہوا نیا جوڑا کیا تو مسجد میں آ گئے اور جہاں تک وہ پلیز ہوتا کپڑے پلیز ہو گئے کبھی کہیں کوئی تقریر سن لی درد سن لیا تو اپنے آپ کو خود ہی پیر کر دیا کہ بڑا پڑھا دیکھ آدمی یہ طرح پھیلا نہیں اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھی اسی طرح کرتے دین کو پرائرٹی نہ دیتے دین کو کام نہ سمجھتے دین ہم تک کبھی نہ پہنچ ایک بندہ اٹھا تھا اللہ کا اس گاؤں کے اندر آج دنیا میں آپ ڈیڑھ آدمی کیسے ہو گئے محنت کی دن نبی وقاص اللہ تعالیٰ اور شہید نبی وقاص اللہ کی قبر چائنا کے اندر ایوب انصاری ترقی کے اندر دفن ہے وہ کھڑا میں کوئی نہیں سب بھی آرام دہ نہیں تھا ہم یہ دو دن کا سفر ہوتا ہے آج کا آنے کا تو دو دن اپنے گھر میں کسی کو نہیں آنے دیتے یار پکا ہوا ہوں مجھے ذرا ریسٹ کریں تو اس کے بعد لے آیا جی صاحب کو اور لوگ بھی برقع دے کے جاتے ہیں یار تھکا ہوا آیا ہے دادا اسے دو دن ذرا اپنے آپ کو ریشن ہونے دو اونٹوں پر سفر چلا کر جو پیدل گئے دینا ایک شہر دوسرے شہر سے ہزار ہزار دو دو ہزار ڈیڑھ ہزار کلو میٹر دور ہے گاڑی کو پیٹرول نہیں ملتا اونٹوں کو پانی کہاں سے ملتا اتنے مشکل سفر کر کے وہ لوگ کہاں کریں بائیس لاکھ مربع مین سے فور فالو کرنے علاقہ پتہ کیا تو جن کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا آپ کو پتا ہے سپاہی جہاں بھی ہوتا ہے وہ سپاہی ہوتا ہے اس نے اگر یونیفارم نہ پہنی ہوئی ہو صرف کلورا پہنا ہوا ہو ڈیوٹی ختم کر کے جا رہا ہو واپسی کا کارڈ پنچ کر کے جا رہا ہے اور جب دیکھتے کوئی رہ اشارے سے گزرا تو فوراً فلائٹ دے کے رکوا لیتا اور کہتا جی اخبار وہ نہیں کہتا میری ڈیوٹی ختم ہو گئی یونیفارم بھی نہیں ہے میں کلورے میں ہوں اور آگے تو کوئی دوسرا موٹر سائیکل والا روک لے گا میں تو روک ایسا میرے چکی تھا اور قانون بھی اسے اجازت دیتا تم سولی ڈریس میں ہو جس طرح بھی تم کو قانون کے مقابلے ہمیں اللہ نے کہتا ہے دو حافظ دو دلہ تم اللہ کی حدوں کے حافظ ہو محافظ ہو گارڈ ہو رینجر ہو جہاں ٹوٹتا دیکھو وہاں پکڑو من رہا مین کو من کر فرض غیر ہو گیا دے جنرل بابا بتاتے ہیں محمد المتفاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے جو کوئی منکر دیکھے تو اس کے ہاتھ ڈال فرض غیر ہو گیا تو جب مقصد آدمی کا اللہ کی رضا دین کی سربلندی ہو تو پھر وہ تاجر ہو تو وہاں اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ دین کے طریقے سے تجارت کی جائے تاکہ لوگ میرے دین سے متعارف ہوں متاثر ہوں اور مسلمان ہوں اور مجھے پوچھے کتنے سے نے سکھایا تم پوچھے مجھے جیسے اقبال کہتا ہے کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری درویشی کا تیرے اندر لالچ کوئی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بڑا بے گھر آدمی ہیں لوگ جہاں جائے جا کے یار میں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ یہ نام نہیں دیتا جہاں بھی کوئی ذکر کرے گا یہ نہیں کہے گا کہ میں نے مسٹر ایکس وائی جیڈ کے ساتھ تجارت کی وہ کیا کر دیا میرا مسلمانوں کے ساتھ لینا دینا رہا میں انہیں اس طریقے سے جانتا ہوں پرہیز کے لوگ اور اگر کسی مسلمان نے ڈانگ مارا ہوا تو کیا کہ یار یہ ساری کتابوں ڈانگ تو رکھو نا میں ان کے اندر رہ کے آیا ہوں ان کے ساتھ میرا لینا دینا رہا میں جانتا ہوں وہ کیا چیز تو بدنامی کتنی ہوئی دین ہم روکنے والے بن اگر ہمارا کلاس اچھا ہو ہمارے اسکول اچھے ہوں دین کے مطابق لوگ سے متاثر اسی طرح جو مزدور ہے وہ وہاں اسلام کی ہدایات کو مد نظر رکھتے جو جس کو جاتے جو جس جگہ وہ خود نہیں ہے اسے کسی نے وہاں لگایا ہے اور کسی نے اسے پوچھنا ہے کسی کو امانت کرنا ہے فرما ان اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو بہت بڑا اصول ہے کہ کمپیٹنٹ آدمی کو دو صرف یہ دے کہ میرے مامے کا پوترا مت دے دو اگر آج ہم نے اس پر عمل کیا ہوا ہوتا تو لوگ یونین کاؤنسل کے ممبر بننے کے لائق ہی انہیں ہم نے دیا بربادی ہوگی وہاں لے کے کون گیا آج ہو جاتے فلاں چیف کھا گیا فلاں ادارے کا سربراہ کتنے کھا گیا سزا ان کو ملنی چاہیے جو ان کو وہاں لے کے گیا کیوں رکھا تھا اس لیے تو تمہاری پارٹی کا تھا تمہیں سپورٹ کرتا تھا تمہیں ووٹ دلواتا تھا جیسے اس لیے ایسے میں کس نے نہیں کرتا تھا تو جو جہاں جس جگہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے اس جگہ لگایا ہے وہ یہ میرا امتحان ہے جو کنڈی ہے اس کو اللہ نے کنڈی لگایا دشمن کا جو سربراہ کو اللہ نے سربراہ کو افسر کا مومن کی ہر حیثیت کا امتحان ہے وہ باپ ہے اس کا باپ کی حیثیت سے امتحان ہے جو بات کرنی ہے کہ باپ کی حیثیت سے اس کی جو ذمہ داریاں بنتی پوری کی اور وہ کسی کا بیٹا ہے تو اس کے بارے میں جواب دہی ہونی ہے کہ بیٹے کی ہر چیز سے جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں چور ہے یا بیوی ہے یہ ذمہ داری ہے جواب دہی کرنی آخرت کا امتحان ایسا نہیں صرف نماز نہیں دیکھی جائے جیسے اسکول کا رزلٹ جب آتا ہے تو اس میں اگر ایک سبجیکٹ کے اندر بندہ سو پرسینٹ بھی نمبر لے جائے اور دوسرے میں فیل ہو جائے جو کمپلسری ہو تو پھر سپلیمنٹری دینا پڑتا ہے اور آخر میں سپلیمنٹری کو نماز دوسرے ہی ہے وہاں کو جراثیم دھونے کے لیے اور کوالیفائی کرنے کے لیے دوسری طرف بھیجا جاتا ہے بوائلر میں تاکہ سارے جراثیم مار کے لائیں ہاں کوئی موقع نہیں تو امتحان یہ ہے کہ وہ بندہ دنیاوی لحاظ سے جہاں کام کرتا ہے وہاں کی ذمہ داریوں سے جائیں اپنے جو نیچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا اوپر والوں کے ساتھ کیسا جو اس کی ذمہ داری بنے کام کرتا تھا یا نہیں کرتا بندہ مومن کے لیے فورمین رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی یہ اللہ سے نہ جو اللہ کے نہ دیکھنے پر یقین رکھتے ہیں یا اللہ کے نہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے فورمین کی سپروائزر کی ضرورت ہے جو ان کو سپروائز کرے مومن کو کیا ضرورت جو لائبہ دروازے کرتی ہے بند وہ آپ وقالت نمس اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے وہ میرے ساتھ کتنا اچھا ہے انسان وہ جو سات کہتے کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا دنیا میں جو بھی کھڑا ہوگا وہ دھوپ میں کھڑا ہم سات کیسے کریں گے ایک کیسے کہ کسی شخص کو کوئی دین جا اور کسی عہدے دار کسی جنرل کسی کرنل کسی بریگیڈیئر کسی مینیجر کوئی عہدے دار یا کوئی خاتون گناہ کی دعوت دے اور وہ بندہ کسی فیملی سے تعلق رکھتا ہو یا اس کے نوکروں میں سے ہو کتنی بڑی اٹریکشن ہو ایک وہ اٹریکشن ہوگی مت روڈ پر ایک جانچ کی پرسنالٹی کی فرمایا اس وقت جو بندہ اللہ سے جا کر اس کی جان کو رد کر دے پر آمد سے دن اعلان کر کر فلاں بندہ کہاں ہے لیکن آپ میرے آپ کے سائے کے نیچے بیٹھے وہاں سے بھوک دوں اتنا بڑا لیکن جتنا بڑا علاج ہے اتنا بڑا ایمان بھی ہے نہیں ہوتی ساری یاد آ جاتا وائرس کو چیک کرتا ہے وہ جو ای میل آئی ہے اس کے اندر کوئی وائرس تو نہیں اس کے بعد رپورٹ دیتا جی کوئی وائرس نہیں جب جتنی میری مطابق میں نے چیک کر لی ہے بندہ مومن کے اندر تین فیور لگا ہوا رب کا تقوا جو چیز آتی ہے کلیئر کرتی ہے کہ اس میں تیرے رب کی لاپرواہی نہیں ہے تو کٹرا ورنہ رد کر چاہے وہ ماں کی طرف سے آئے باپ کی طرف سے آئے اولاد کی طرف سے آئے کسی طرف سے اس کو رد کر ہند اللہ ہوں پارے کو منٹ چیتا ہے تو ہوشیار ہو جاتے پیدا مک سے رو تو وہ دیکھنے لگ جاتے آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ ایمان والی آنکھ کھل جاتی ہے اور ان کو چکر نظام مک سے رو تو دیکھ تو پہلے رہے جیسے جمعہ لڑا تھی چنائی ہو تو وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا نا سارے اس کا خطرے کا آگ والا مومن کے اندر جو گنا کی میں جاتی ہے نا اس کے اندر وہ تقوی والا کارن بننا شروع ہو فائدہ ہم ضرور فوراً سارے کیمرے آن ہو جاتے ہیں چیک کرتے ہیں کہاں ہے یہ گناہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کا غلام دودھ لا کے دیتا ہے دودھ پیتے ہیں اندر جاتا ہے فوراً انگلی اندر کر کے کیا کرتے ہیں غلام سے پوچھتے ہیں کہاں سے یہ کیا ہے کیا ہو کس لوارٹی نے چیک کیا کہ تیرے از سم تھنگ رانگ تقوی والی اندر لگی کام کر رہا انڈیکیٹر دودھ اندر گیا فوراً انگلی گلے میں دے کے تیار کی اور غلام سے پوچھا کہ ریمان پکڑی ہے کہاں سے لائق ہے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی پہ ٹوٹکا کیا تھا کوئی وہ تکلیف ہوگی نا تو کوئی نے تکلیف دیا ہوگا کہتا جی وہ ابلائز تھا وہ آدمی تو اس کے بدلے میں اس نے زیرے احسان تھا میرے تو مجھے یہ اس نے دودھ دیا آج سے ملاقات ہوگی اس نے یہ پکڑا دیا تو میں آپ کے لیے گیا ظاہر ہے کمائی کا کرنا جائے گا چھپکے زمانے کا چھپکا ٹوٹکا ہو پرانے زمانے کا احسان ہے لیکن عمر کے تقوی میں آپ اندازہ کریں تو کوئی سندر کر کیوں تو یہ ایک واقع نہیں ہمارے اسلاف کے اندر ایسے لوگ موجود کہ چیز اندر گئی ہے فوراً کہتے ہیں نور ختم ہو گئے کیا ہوا کیا کیا ہے کہاں سے لائے تو جس آنکھ سے وہ دیکھتے اس آنکھ سے وہ جو سرد آئی ہے وہ دل والی آنکھ جسے کہتے ہیں کہ دل چل گیا وہ دل والی آنکھ کی روشنی چلی گئی پتا چل گیا کہ اس کے اندر کوئی مشکوک تھی ٹھیک ہے لیکن ہماری کیونکہ ہے کوئی نہیں دادا ہمارے لیے ایک مائک لیکن جن کی ہے وہ پتا چلتا ایک ساتھ بات نہ تو مسجد میں بیٹھے کوئی بات اپنی عبادت کر رہے تھے قرآن پڑھ رہے جب وہ غلطی کرتے تو یہ کہتے نماز ختم کر کے اس نے کہا کہ حافظ جی میرا میں حافظ نہیں ہوں پھر آپ کو کیسے پتا چل جاتا میں غلطی کرتا ہوں کہا بیٹا دیکھو جب تم صحیح تلاوت کر رہے ہو تو آسمان سے ایک نور کا سکون تمہارے گھر کے ساتھ ایک آبشار ہوتی ہے جو تم غلطی کرتے ہو غائب ہو مجھے پتا چل جاتا تم ان کے پاس سے قرآن کہتا وہ وہ دیکھنے لگ جائے والی آنکھ وہ کھل جاتی کو المؤمن مومن کی وزڈم سے ڈرو مومن کی فراست سے ڈرو نور اللہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا جی بات کر رہا تھا کہ جس آدمی کا جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ اس آئیڈیل کا سپائی ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ اس کو کیسے پروموٹ کرتا ہے کے دنیا ہمارا آئیڈیل ہے تو دنیا کے ہم سپائی نماز میں بھی خیال ہوتا ہے کہ فلاں کہاں سستا ہے نماز پڑھ کے فلاں کے پاس جا کے پوچھوں گا جواب بھیجنے کا طریقہ کیا ہے نہ مجھے ملے تو کتنا ملے یہ نہیں سوچتا ہوں سبزیوں کے بارے میں نہیں سوچتے مکان کے نقشے نہیں سوچتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نماز میں میدان جنگ کی سب میں ترتیب دیتا رہا سوچ ان کو بھی آتی لیکن کس طرف کی آتی اس طرف جو ان کا آئیڈیل ہے فکر جہاں بھی سوچ آئے گی نماز میں بھی آئے گی تو اسی سے وہ نماز میں بھی جڑیں گے تو آپ سے ہی جڑیں گے ہر جگہ اس آپ بتا بتا اگر اس کا آئیڈیل اللہ ہے رسول ہے دین ہے تو وہ جہاں جائے گا وہ نیت کے ساتھ جائے ہمارے یہاں جاسوسوں کو دوسرے ممالک میں نہیں بھیجتے کسی کو تاجر بنا کے بھیج دیتے ہیں کسی کو امام بنا کے بھیج دیتے ہیں کسی کو کیا بنا کے بھیج دیتے ہیں کسی کو کیا اتاشی بنا کے بھیج دیتے ہیں اصل میں ہوتا ہو اپنے ملک سرست کر رہا ہو کوئی منگتا بنا ہوتا ہے کوئی ٹانگ کٹی ہوئی ہے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا نیچے اس نے والے سیٹ رکھی ہوئی ہے خبریں آپ کو دے دیتا ہو ٹھیک ہے رینک دیکھو وہاں سے تو پتہ نہیں تو یہاں وہ فٹ پاتھ پہ جتنا پھٹے کپڑے پہن کے بساری بن کے بیٹھا دم پریشان میں ایسی نہیں کرتا بنتا ہے مومن جس حال میں ہو اگر ایسی اللہ رسول ہے تو وہ اس کی فکر کرتا ہے کہ میں اس خدمت اور اس خدمت کے لیے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلا جائے اس کی نوکری بہار ہے وہ دین کی خدمت کر ابھی میں نے ایسے کہا حضور انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ اور جنت البقیل چھوڑ کے جا کے کیسر کے شہر میں دفن حضور نے یہ بشارت دی تھی کہ جو مدینہ کیسر کو پتا کرے گا مغفور اللہ محمد کا پورا لشکر بخش دیا گیا ایک خاتون نے بھی حضور سے دعا کر کے اپنا نام اس میں لکھوایا اور وہ وہاں گئی اور وہ وہاں اور یہ صحابہ کی آپ جائیں تو وہ فصیل ہے اس کے گرد سمبھو کے گرد اس فصیل کے ساتھ صحابہ کی قبریں پھر اچھا قبریں صاحب نام لکھا ہوا وہ وہاں کیوں گئے ہمیں تو جینا کتنا پیارا لگتا کرتے یہاں جانے کا تو بندہ وہاں مار جائے نیچے آ کے کنکنیاں مارتے تو ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے ان کو کیا کہیں گے جیسے تو بکی چھوڑ کے چلے گئے کوئی چائنا میں دفن ہے کوئی رات میں دفن ہے کوئی شام میں دفن ہے کوئی گندگی میں دفن ہے تو یہ کہ وہاں ان کا وہاں بھی مدینہ ہی اس لیے کہ وہ مدینے کے کام ہمارے یہاں ایک ٹرین پچھلے چند سالوں سے بہت پہلے بھی تھا تھوڑا بہت تھا اب تو بہت زیادہ ہو گیا ایک وبا بیمار تو ہوتی ہے وبا کیا ہم نے ملک چھوڑنا ہے جس ملک میں نہیں رہنا چاہیے تو ملک ہم نے ملک چھوڑنا ہے اور آگے کہاں جانا ہے جی، سائبیریا بھی چلے جائے لیکن ملک میں نہیں رہے اس کے لیے لاکھوں میں رشوت اجازت کیا جاتا ہے کوئی پہچانی بنا کے لے جائے تو بھی بسم اللہ پڑھنے کے لیے ہم تیار تھے ایک ساتھ پکڑے انہوں نے ان کے والد صاحب امام مسجد تھے انہوں نے تصدیق کی اپنے بیٹے کے لیے کاجانی پتر کا کون کتلی کتلی کا بھی ابا جی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں فلاں مسجد کا امام تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے یہ کاجانی لے گئے یہ کیا ہے اگر تو آپ اس نیت سے جائیں کہ ہم وہاں جائیں گے ہم اپنا ووٹ بنوائیں گے اور ہم اپنے ووٹ کو اپنے ملک کی خاطر کاسٹ کریں گے صحیح نیت ہے اس لیے کہ ہاتھی کو باہر سے نہیں مارا جا سکتا شیر بھی اس کو باہر سے نہیں مار سکتا کیونکہ اس کی کے اندر گلی گھر مار دیں گے اسرائیل اس کی دون میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ووٹ دلوائے یہودیوں کے ہمیں ہر کوئی بڑھ چڑھ کے اس کی خدمت کرتا چاپلوسی کرتا ہے اور یہ پیٹ امیرکن پیٹ ہمارے سر پر بیٹھا یہ ان کا پالا ہوا کتا کس طور پر ووٹ ہے یہودیوں منظم ہے یہودی ہمارے بتائیے ہم نے کوئی نہیں ووٹ دینا تمہیں امریکہ آنے کا شوق تھا ووٹ دینے کا شوق ووٹ ہے پچیس سال کا ووٹ ہے پہلے تو بہت سے لوگ وہ جو ووٹ اپنا مقصد ہی کوئی مقصد تو پیسہ ہوتا یا پاؤنڈ بنانے گئے یا ڈالر بنانے گئے اور جس نے بنایا ہوا ہے وہ دس رواج میں ان کے ساتھ کہتا ہے وہ کہتا ہے ووٹ تو میرا بنایا تو میں شوق کو نہیں ووٹ دیا یہ ہمارا شوق ان کی مند بھی ذمہ داری ہے یہودیوں کی جیسے نماز پڑھ رہا ہے ایسے وہ ووٹ کاٹ کر کر ووٹوں کے ذریعے انہوں نے پورے امریکہ کو فاسٹ بنایا ہو اگر تو تمہاری نیت یہ ہے کہ آپ جائیں گے ووٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ووٹ کی طاقت اس دفعہ تھوڑی یعنی وہ بھی فورٹی پرسینٹ ہلچل ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر یہ جو بچہ محمد عبداللہ وہ فلم دکھائی ورنہ تو بچے پانچ لاکھ بچے عراق کے اندر مر گئے ہیں جو پانچ سال کی کم عمر کی ان پابندیوں سے پانچ لاکھ بچا پانچ لاکھ مسلمان نہیں لیکن کیونکہ اس کی وہ فلم چل رہی سامنے نظر دیکھ کے تو ہر آدمی جاتا ہے اس کو اثر سے مسلمان زیادہ تر عرب بھی وہاں پہ ان کے اندر بھی تھوڑا سا رجحان پیدا ہوا کہ کیا ہے اور کچھ ہمارے لوگ ہوئے تو آپ اندازہ کر لیں گے ہندو اور یہودی الگور کے ساتھ یہ لوگ کے ساتھ لگے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے مقابلے میں مخالف ورنہ ہے تو کتا چٹا ہو یا کالا ہو آرام ہی ہوتا ہے لیکن کیونکہ ووٹوں میں تاکہ پتا چلے کہ ان کے ووٹ کی بھی کوئی طاقت ہے ان کی ہسٹری کا پہلا کرائسس پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو آپ کو پتا نہیں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں کتنے ان کے وہ عدالت میں جاتے نہیں جاتے کچھ لوگ پھیرتے ہیں یعنی ان کو بھی ہم کہیں تو ماشاء اللہ بھی جائیں گے ہمارے گا میں پائی جائیں گے ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے حالانکہ ہم نے ابھی پورا ووٹ اپنے سوال نہیں کیا اور آپ نظم جائیں تو آپ اتنا ووٹ ہے کہ پھر وہ آپ کے پہنچا دے گا یہ تو اعلیٰ دین کے چراغ والا جن ہے جس کے پاس چراغ جائے گا وہ جن اس سے پہنچا دیں جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ اس کے پہنچا دیں گے تو اگر تو یہ نیت ہے تو کچھ گنجائش نکل ہے یعنی آپ کی نیت ایک کار کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ اپنے آئیڈیل کے پائی بن کے جا رہے ہیں چلو پیسہ بھی ملے گا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے پوچھا مکان بنایا تھا حضور گزرے گھمایا تو یہ کتنی رکھا ہے دیکھیے حضور کا پڑھانے کا طریقہ فیلڈ میں جا اور ہر عجیب کے پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ ملے گا کیا حضور کو پتہ نہیں تھا تو روشن دان کیا اسی معاشرے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے یہ کیا کہ لگے حضور یہ روشن دان ہے تاکہ کراس وینٹیلیشن ہوتی رہے ہوا جیسے تازی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق دینا چاہتے آپ نے فرمایا کاش یہ کہہ دیتا کہ میں نے اس لیے رکھا کہ جس سے اذان کی آواز آ جایا کرے لاؤڈ اسپیکر تو تھے بغیر وقت گزر کے اذان ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اگر رستے میں دیوار وغیرہ ہوتا بعد تو ختم ہو جاتا میں اگر تو یہ نیت کر دیتا کہ روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ ادھر سے اذان کی آواز آ جایا کرے گی تو جب تک تو روشن دان قائم رہتا تو اس کا اجر ملتا رہتا اور ہمارے تو آنا ہی تھا ہمارے تو وہ چیز میں آنا جانا اب ہم آئے گی سواب نہیں آئے گا ان نمبر اعمال بالنیت اگر نیت تیری یہ ہے کہ میں ہاتھی کو مارنے کے لیے اس کی سوڑ میں گھس رہا ہوں تو سمجھ لو تیرے ڈالر بھی پکے اور تیرا سواب بھی پکا اور اگر مقصد تیرا میرا پیسہ کمانا پھر یہ ملک کو چھوڑنا اچھی بات نہیں سواب کا کام نہیں ہے ماں باپ کالے ہوں تو کسی کا ابا چیٹا دے کے بندہ ابا نہیں بنا تیرا ابا کالا ہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کسی جوان کو دیکھ کے آدمی یہ کہتا نے یہ فنی بولی یہ میرے ماں باپ نے یہ یہ میرا میرا جوان آدمی وہ جیسا بھی ہے ہمارا اور اس ملک کی بیک گراؤنڈ پر کلمہ ہے تو کس کو چھوڑ دے جا بتائیں گھر میں چور آپ اسے تو بندہ مکان چھوڑ کے چلا جاتا ہے تم لوگ رہو اب میں جاتا ہوں کہ گھر سے نکالتا ہوں کو اگر لٹیرے آ گئے ہیں تو نکالو ان کا سفایا کرو تم گھر چھوڑ کے کیوں گئے یہ اتنا خطرناک جیسے بندے کی بریدنگ ہو جائے نا شروع ایک چھوٹی سی رگ کاٹ دے اس کے ہاتھوں سے تو بندہ بریدنگ سے مر جائے دل جب خالی ہو جائے گا خون سے بندہ مر گیا اب کوئی آگے جلدی ہو تو جب ہم سے یاد چھوٹا جائے تو بندہ مر گیا یہ تم خون اور خون اس ملک اس ملک کی بریڈیں بھی جاری ہے اچھے لوگ چلیں کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جس سے دیو خالی ہو گیا مر جائے اس کی ذمہ دار کا ہو اور جہاں جا رہے ہو فیوچر کے لیے جا رہے ہیں مستقبل کے لیے مستقبل کیا ہوتا ہے اولاد تمہارا پیسہ تمہاری جائیداد کس کے لیے اولاد کے لیے جو جمع کر رہے ہو کس لیے کر اولاد کے لیے کر تو فیوچر کیا تمہارا اولاد اور سب سے پہلے وہ فیوچر ہی خراب ہو ایک سال گئے تھے وہ گاربن دربے مومن میں ان کا خط آیا ہے کراچی سے گئے تھے کہ میں گیا ہوں وہاں گئے تو چھ سات مہینے کے بعد کہنے لگے کہ جی میرے بچوں نے ذرا پر نکالنے شروع کر دی وہاں پہ تو میں نے انہیں ایک ڈانٹا تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا منت اللہ پولیس کو واپس بھیجا اس کے بعد پھر میں نے ڈانٹا کو پھر بھون کر کے بلا لیا اب صورت آ گیا تھی کہ میں ان کی طرف گھنچے سے گھوم کے دیکھتا تھا وہ ٹیلی فون کو دیکھنا شروع کر دیتے یہ خط گھر کے مومن میں بندے نے چھاپا ہے اور کیپشن اس میں کہتا جی بہرحال میں نے پھر اپنی اولاد کو بہلا پتلا کے سو بار دکھا کے واپس پاکستان گیا ہے جو ہی ایئرپورٹ سے گھر پہنچا ہوں میں نے گریبان پکڑ کے خوب مار اور ساتھ کہا کہ اب بلاؤ جی بھر کے میں نے نہیں مارا پکڑ اور اب توبہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو وہاں لے کے نہیں تیرا مستقبل تیرے سامنے بگڑ رہا ہوتا رات کو دھوپ نشے میں آ رہا ہے دو بجے ڈھائی بجے تین تو پوچھ نہیں سکتا یہاں سے صاحب گئے اپنے بچے کا جہاں دین کا بچہ ان کا وہاں پڑھتا تھا تو لائن بھی بچہ تھا اس انہوں نے اس کے ٹیچر سے اس کے کریکٹر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ تم ویری سوری ہم آپ کو نہیں بتا سکتے جب تک آپ کا بچہ نہ گئے ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے بچے کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ تیرا ابا پوچھتا ہے تیرے شب و روز کے بارے میں بتا دوں سے تو وہ ابا کہتے جی میں اس کا فادر ہوں تو بچے نے بڑے فخر کے ساتھ ابے کو دیکھا کہ تم فادر پاکستان میں ہو یہاں نہیں ہوگی یعنی فادر اس کے پائلٹ بات نہیں ہے لیکن اس بچے نے بڑے فخر سے بات بڑی گہری نگاہ سے دیکھا کہ ابا ابھی تک تیرے اندر سے وہ باپ پن گیا نہیں ہے تم یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں جہاں تیرا فادر پن ساری زندگی نہیں جاتا بوڑھے بھی ہوتا ہے تو فادر جاتا ہے یہ تو نہیں ہے جو کہتا ہے جتنا کمزور ہوتا چلا جائے تو اتنا جھکتا چلا جائے تیرا باپ چھ فٹ کا تھا نا بڑھاپے میں جھک کے چار فٹ کا ہوگا تو سارے تین فٹ کا ہوگا پھر وقت جنا حضر چانے جھکا کے اپنے باپ سے ملے تو اس جگہ کو چھوڑ کے وہاں جاتا ہے بچے نا تعلق میرا کیا کر سکتے ہیں بتا دیا آج کا مقصد ہے کہ اگر ڈیز نہیں کوئی مقصد لے کے نہیں جا رہے تو پیسہ لے کے جا رہے تو بربادی کا رستہ ہے وہ سیاح کہتے ہیں سالن جلا ہوا بھی ہو تو دال سے پھر بھی اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں تو سالن ہی ہو کتنا بھی یاد گزرا ہو لیکن آپ اللہ کی قسم اس ملک جیسا ملک ممبر پر بیٹھ کے قسم کا کسی میں خوبیاں ڈھونڈو ڈھونڈو تو آپ کو خوبیاں نظر آتی ہیں خامیاں ڈھونڈو تو کم اس ملک کی خوبیاں آپ ڈھونڈے ختم نہیں ہوتی گنی نہیں جاتی اور اگر کوئی خامی ہے تو وہ خامی ہماری ہے ملک نہیں وہ ہماری کے کو توڑ دینے سے وہ داغ ختم نہیں ہوں گے تم دنیا کا جس ملک میں جاؤ گے دو نمبر کے شہری بن کے رہو گے یاد رکھو مت سمجھے کہ جن پاسپورٹ میں جا کر یا اگر امریکہ کا وہ وہاں کے اسی درجے کے ہوتے ہیں جس درجے کا ہوتا ہے شہری یہ بھولتے ہیں یہ وہاں بھی جوتے کی نوک پہ رکھ کے اس کو کھلاتے پولیس کا بہیویئر ان کے ساتھ دیگر ڈپارٹمنٹ کا ہاسپٹل کے اندر دو نمبر شہر ایک نمبر کے شہر کام صرف اپنے بدن میں ایک نمبر یہ جو اوپر آتے ہیں یہ تیرے ہاتھوں کے آہار ہیں ان کو کون اوپر بھیجا ووٹ تو دے تو ووٹ بھی اب یہ سمجھ جاتا ہے پاکستان اور اسی کا ہم رونا روتے ہیں جو کہتے ہیں ووٹ سے اسلام نہیں آتا اور ووٹ سے اسلام آتا لیکن تو ووٹ کو سمجھے تو صحیح ہے چیز کیا ہے یہ گواہی ہے یہ شہادت جو اسلام کی روح سے ودا یا شہادا اسلام جب گواہ کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے واجب ہے تیرے اوپر ووٹ دینا یہ گواہی دے دی کہ یہ بندہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ M L A M P A کی ذمہ داری لینے کا اہل ہے ایک پروفیسر جب ووٹ دیتا ہے صرف نلکا لگوانے کے لیے بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے ایک ان پڑھ کو کہ یہ ایم ایل اے بننے کا لیجسلیشن کرنے کا ہے تو وہ بس سب سے پہلے خود دیتا وہ پروفیسر ان پڑھ کو دے کے لیجسلیشن کے لیے اسمبلی میں بھیج رہا ہے اور وہ اس لیے اسمبلی میں جا رہا ہے تاکہ زیادہ قیمت پر دیکھے کوئی دو چار کروڑ دے کے چاندا مانگا لے جا کے اس کو لوٹے اس کو خرید لے یا مری لے جا کے اس کو خرید لے وہ تو جاتے ہیں سبزی کے اندر بکنے کے لیے اور بیٹا جو نیچے پہلے بوتل بکتا ہے پھر ایم ایل اے بکتا تو وہ گھوڑے سب سے پہلا لوٹا سب سے پہلا گھوڑا تو وہ ہے جس نے بہت دیا اس گھوڑے کو لوٹے تم سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے یہ جو تم ووٹ دیتے ہو قیامت کے دن یا تمہارے دائیں پگڑے میں ہوگا یا تمہارے بائیں پگڑے میں ہوگا یہ شہادت دور ہے یہ جھوٹی دوائی ہے کہ یہ بندہ اہم ہے اس کو دے تو اس کی اہمیت سمجھ آؤ اگر نہیں ہے تو مت ووٹ کاسٹ کرو تو جب دونوں میں کوئی ایل ہے ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں شکایت میں کیوں بول تو اگر اس کی اہمیت کو سمجھ جاؤ تم تو ان لوگوں کو اوپر مت بھیجو تم جو یہاں سے ہو کے جاتے ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارا تو کوئی وہ خطرے والی بات کوئی نہیں ہے تو یہاں بھی جائے تو ہمیں انہوں نے کو کر کے بھیج دینا ہم نے واپس جانا ہے ہمارا تجربہ اویئرنیس جو ہمارے اندر یہاں پیدا ہوئی باہر رہ کے جو ملک کے حالات میں پتہ لگتا ہے جو درد ہمارے اندر ہے اگر اس کا پہ چالیس پرسینٹ بھی ہم ایکٹیو ہو جائیں ملک تقدیر سکتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے دیکھا ملک کے اندر رہنے والا بچارا روٹی کی چکر میں پڑا ہوا ہے اسے کوئی پتا نہیں بین الاقوامی حالات کیا ہے ہمارے ملک کی اہمیت کیا ہے کتنے گرد اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وجہ سے عمر صبح سے پیچھے پیچھے چل رہا تھا ان کے شام ہو گئے کا بتیجے تم کدھر کر رہے ہو اگر چچا میں یہ ہوں تیرا لٹک رہا ہے صبح سے انتظار کرو کا تو گھیرے گا میں کم ہوں کہا پتر پتا کی عمر ہو گئی لٹکتے ہوئے یہ نہیں گھیرے جا کے کوئی اور اپنا کتنے جد بیٹھے ہوئے تھے یہ ٹوٹے گا تو ہم اور ہمارا صوبہ لگ ہوگا میں پھر اس کا پرائم منسٹر بنوں گا کتنے لوگ اپنے بیچ کے دشمن ہندو بھی اس کے دشمن یہودیوں کی نظر ان پہ پڑتی ہے یہ سب کی نظروں کا ٹارگیٹ ہے پھر بھی جی رہا پھر بھی اس کے بارڈر کھلے ہوئے ہیں ایک اور دس کی نسبت ہے ایٹمی کوٹ ہے ہم بارڈر کھول کے بیٹھے ہیں اسرائیل کا بارڈر کیوں نہیں کھول کھولو نا فلسطینی کو تو دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لیے ٹینک کے سامنے کھڑے ان کی ہمت کا آپ کو اندازہ ہوا ہے پتھر سامنے ٹینک ہے سامنے پتھر بند گاڑی میں سپاہی بیٹھا ہے تو لوگ اس کے پاس ہے وہ اٹھا آج تک آپ کو نظر نہیں آگے ان کا کوئی زخمی گرا اور پڑا ہوا کوئی کو اٹھانے والا نہیں بولیا رہی ہیں سگا بھائی بھی ہو تو آدمی چھوڑ کے باہر جاتا ہے گولی چلنی شروع ہوتی ہے قوم میں گولی لگتی ہے اٹھاتی ہے لے جاتی ہے ایک بندے کو اٹھانے کے لیے تین بندوں نے گولی کھائی محمد عبداللہ کو اٹھانے کے لیے وہ جو ڈرائیور تھا اس کا ایمبولینس کا اس کو بھی گولی لگی دو آدمی اور اس میں شہید ہوئے ہیں ان کو اٹھانے میں لیکن چھوڑ کے نہیں جاتے تو لے لوگ اگر ان کو مل جائے ابراہیم کا باپ ان کے سامنے کھڑا نہیں سکتا کیوں نہیں احمد کھولتے کیوں نہیں اپنے وطن میں کبھی آپ فخر محسوس ہوئے آج لوگ تمنا کرتے کہ کاش ہماری باتوں پر پاکستان سا ملک کے اندر ڈھیر ساری خوبیاں بھی ہیں اور نہ بھی ہوں میں نے کیا کہ باپ کالا ہو لنگڑا ہو غریب ہو بڈھا ہو بندہ باپ بندی کر دیتا ہے یہ باپ ہے کوئی ریکنڈیشن گاڑی تو نہیں ہے یہ دھرتی تمہاری جہاں بھی جائے گا پاکستان کا نام نہیں اترے گا کیا کہیں گے پاکستانی نیاد امریکی پاکستانی نیاد برطانوی میری کبھی بدلی نہیں پاکستان کا نام تیرے ساتھ جائے گا پاکستان برا ہوگا تو تمہیں امریکہ میں بھی کوئی اچھا نہیں کہیں پاکی والا تانا تیرے ساتھ وہاں بھی جائے گا تو تم پھر اپنے ملک میں بہتا کیوں محنت کیوں سدھارتا کیوں یہ تیرا گھر محنت کرو جدو کرو جو لوگ کر رہے ہیں جدو وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں تو پیچھے رہے گا اس کو ہم نے سدھارنا ہے انہوں نے آ کے نہیں سدھارنا ہمارا فلور ان کی ضرورت ان کے نوجوان بیکار ہیں وہ جس طرح باقی خام مال ہم سے لیتے ہیں اسی طریقے سے یہ بلڈ یہ برین وہ یہاں سے کام لے جاتے ہیں اپنے یہاں پڑھا کے تھوڑی تنخواہ پہ رکھ کے اپنا کام چلا رہے ہیں اگر یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو انہیں تو بلڈ کینسر ہوا ہوا ہے بون میرو کا کام نہیں کر رہا کے کے نوجوان کسی کام نہیں ان کا نظام چلا رہے ہیں ہمارے نوجوان یہ تو خون لاکھ کی گھستی ہے دو لاکھ بندہ کو چاہیے یہ کوئی احسان نہیں کرتے آپ یہ جیسے بلڈ کینسر والے کا خون تبدیل کرتے نا یہ خون تبدیل کرتے نظام چلانے کے لیے ہمارا خام مال یہاں سے چاہیے وہ نوجوان خواب پیسے کے خواب ہیں وہ پیسہ دکھاتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور ہم وہاں پر چٹوں میں کام کرتے ہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں امریکہ کا نوجوان اٹھارہ گھنٹے کام نہیں کرتے لہٰذا ہم ان کی ضرورت یہ مت احسان کرتے لیکن تم جہاں بھی جاؤ وہ اپنا آئیڈیا تو بھاگ لے کے جاؤ مطلب جانا بھی ہے تو کسی اچھی نیت سے جاؤ ہاتھی کی سوٹ میں جاؤ کسی اچھی نیت سے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں سب جتنا کرے لیکن اپنے ملک کو سدھارنا اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہمارا وجود ہماری مٹی اس ملک کی امانت ہے ہم سے سب سے پہلا حق اس کا بن جیسے ہے نا ہاں اگر آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جاتے تو نیک نیت سے مدینے سے مڑ کے آئے مکہ فتح اس نیت سے دین لے کے آئے جو پاس ہوگی کو برباد کرنے والی بات ہے تو یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے کسی لحاظ سے اور آپ کو بھیجیں پڑھنے جائے پڑھ کے آئے تو سب سے پہلا ادھیکار اس کی صلاحیتوں پر پاکستان کے ضروری نہیں کہ وہ سرکاری نوکری کرے سیکٹری لگے تو بزنس کرے تو کوئی اور لیکن بھارت وطن کی خدمت سب سے اہم ہے اس لیے کہ ہمارا وطن عام وطنوں جیسا نہیں پورے گولے کے اوپر میں کوئی ملک اپنے وجود کے لیے پاکستان جیسا نہیں یہ وہ وجود ہے جس کی کلمے کا نظریہ ہے اور مدینے کے بعد اس گولے کا پہلی اسٹیٹ ہے جو اسلام کے نام پر باقی سب ٹریٹوریل ہم یا ٹرائبل آئیڈینٹی ہے ان کا نام ہی کسی بندے کے نام پر ان کی ہے تو کسی نیشنلزم کی بنیاد پر ہے دنیا کا واحد ملک ہے جس کا اور کوئی ٹریٹوریل آئیڈینٹی نہیں یہ کرنے کی دو قومی نظریہ ہے دنیا پر دو قومیں بچتی ہیں یا کافر دوسرے مسلمان اور ہمیں اس قوم کی بنیاد پر ملک چاہیے اس ملک جیسا اللہ طرف میں اس ملک کی خدمت کرنا اس کے لیے سوچنا عبادت اس کے لیے پڑھنا عبادت یہ پڑھنا کرنے کی خاطر پڑھنا اس کو مضبوط کرنا کلمے کو مضبوط کرنا ہے میں نے کل ارد کیا تھا کہ بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بت تھے بھی بیت بیت اللہ اللہ جب گرانے آیا ابرا اس کو ہاتھ کی لے کر اللہ نے کر اس کا ستیہ ناش کیا ہے اگر بت پڑے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گرا دو اس کو نام تو اللہ کا لگا ہوا تھا نا پڑے ہوئے بت تھے پھر ایک وقت آئے تھے بت نکل گئے آج اگر اس بت میں بت ہے تو بھی نام اللہ کا لگا ہوا ہے اور کل ادا کرے گا دکھ بھی نہیں دیں گے ایک امید جو ہے نا لیکن ہے وہ اسی طرح مطلب واقع دعوانا